اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فیلو لرنرس ہمارا یہ سفر کنزیومر بینکنگ کا جاری ہے اور آج انشاءاللہ ہم اپنا لیکچر نمبر 36 اس کے کانٹینٹس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ان لیکچرز میں جو پچھلے کچھ تھے اور آج کا لیکچر ہمارا ٹاپک سروس مینجمنٹ کے حوالے سے اور کسٹمر سروس کے حوالے سے کسٹمر سیٹسفیکشن کے حوالے سے اور کسٹمر ایکسپیرئنس کے حوالے سے ہم نے آپ کے ساتھ کچھ انسائٹس شیئر کیں مختلف پرسپیکٹو شیئر کیے اور چونکہ یہ کنزیومر بینکنگ کا کورس ہے اور ہم تھرو آؤٹ اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر انڈیویجول جو ہے وہ ایک طرح سے سینٹر آف اٹریکشن ہے ایک سینٹرل فگر ہے انڈیویجول اور اس حوالے سے جو انڈیویجول کسٹمر ہے اس کے مختلف آسپیکٹس اس کا سیٹسفیکشن لیول اس کا لائلٹی لیول یہ ہم ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں کیونکہ اس کی الٹیمیٹ امپلیکیشنس کنزیومر بینکنگ کی بزنس میں اس کی افیکٹونیس میں اس کی کامیابی میں سامنے آتی ہے ہم نے آپ کے ساتھ مختلف انسائٹ شیئر کیے اور ہم نے آپ کے ساتھ یہ بھی ایک طرح سے ایگزامپلس دیں جو پاکستان کی بینکنگ کے کانٹیکسٹ میں جو پاکستان کا بینکنگ سناریو ہے اور جو پاکستان میں کنزیومر بینکنگ کا جو اس وقت لینڈسکیپ ہے اس کے والے سے بھی ہم نے آپ کے ساتھ بات کی اور ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم آپ کو جہاں ایک طرح سے جو اس وقت کرنٹ ٹرینڈ چل رہا ہے دنیا میں ڈیولپڈ جہاں پر بینکنگ سسٹم ہے یورپ اور امریکہ کی بات کرتے ہیں تو اس کو ہم آئسولیشن میں نہ لیں بلکہ اس کو ساتھ ساتھ اپلائی کرنے کی کوشش کریں پاکستان کے کانٹیکسٹ میں پاکستان کے سروی میں اس لیے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کسٹمر سیٹسفیکشن کی بات ہوتی ہے کسٹمر ایکسپیرئنس کی بات ہوتی ہے تو یہ کامن فیکٹرز ہیں ارسپیکٹو کہ آپ کا جو اس وقت لیول ہے سوفسٹیکیشن کا ٹیکنالوجی کے حوالے سے کمپیٹنسی کے حوالے سے نالج کے حوالے سے وہ کہاں اسٹینڈ کرتا ہے جیسا کہ ہم نے ایشین بینکنگ کی ایک اسٹڈی میں جو پچھلے لیکچرز میں آپ کے ساتھ شیئر کی تھی اس میں یہی بتایا گیا تھا جس میں جو ٹاپک تھا وہ رسک مینجمنٹ کا تھا اور اس میں یہ تھا کہ آپ کسی لیول پہ بھی ہوں کسی بھی ملک میں ہوں کسی بھی بینک کے ساتھ آپریٹ کر رہے ہوں یا کسی اس بینک کے ساتھ آپ کا اٹیچمنٹ ہو یا انگیجمنٹ ہو کچھ چیزیں ایسی کامن ہیں which are applicable everywhere anywhere anytime تو اس کانسیپٹ کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہماری کوشش ہے کہ یہ جو ایک کانسیپٹ ہے کسٹمر سیٹسفیکشن کا کسٹمر لائلٹی کا ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں اس میں جو ریسنٹ ریسرچ ہوئی ہے جو ریسنٹ اسٹڈیز ہوئی ہیں اس کا جو ایک طرح سے آؤٹ پٹ ہے اس کا آؤٹ کم ہے جو اس کی ریزلٹس ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں اور اس لیے ہم نے لاسٹ لیکچر میں اگر آپ کو یاد ہو تو ایک جو مشہور دنیا کی گلوبل کمپیوٹر کمپنی ہے اور انہوں نے ظاہر ہے بہت زیادہ کام کیا ہے فائنینشیل اور بینکنگ سیکٹر میں ان کا جو ایک ایک طرح سے اسٹڈی تھی اس میں ہم نے ٹوینٹی ٹوینٹی کسٹمر ایکسپیرئنس کی بات کی تھی اور یہ بات اس کانٹیکس میں ہوئی تھی جب ہم انسائٹ کی بات کرتے ہیں جب ہم ویژن کی بات کرتے ہیں جو ہم سکس بائی سکس کا جو کانسیپٹ ہے اس اسٹڈی میں اس کو اپلائی کیا گیا ہے اور اس کے اندر جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ کسٹمر ریلیشن شپ مینجمنٹ کے کانسیپٹ کو آگے بڑھایا گیا ہے کیونکہ یہ دیکھا گیا ہے اس اسٹڈی کی فائنڈنگز نے یہ دیکھا کہ کسٹمر ریلیشن شپ مینجمنٹ میں بینکس نے بہت پروگرس کی ہے they have developed lot of ideas in that lot of other aspects جس کی وجہ سے اب یہ جو سی آر ایم کا کانسیپٹ ہے کسٹمر ریلیشن شپ مینجمنٹ کا یہ ایک طرح سے کموڈیٹائز ہوتا جا رہا ہے تو ضرورت اب اس چیز کی محسوس کی جا رہی ہے کہ جب ہم ڈفرینسیشن کی بات کرتے ہیں جب ہم کمپیٹیو ایڈوانٹیج کی بات کرتے ہیں تو اس آسپیکٹس کو آگے کی طرف لے کے جائیں اور ہم نیکسٹ فرنٹیئر کی ہم نے بات کی اور نیکسٹ فرنٹیئر میں جو چیز سامنے آئی وہ یہ تھی کہ جو کسٹمر ایک سیٹسفائڈ ہے جو اس کا لولٹی لیول آپ کے ساتھ کافی ہائی ہے وہ آپ کا ایڈوکیٹ بھی ہونا چاہیے ایڈوکیٹ کا کانسیپٹ یا کانٹیکسٹ یہ ہے کہ وہ آپ کے بحاف پہ ایک طرح سے بینک کے بہاف پہ اپنے جو سرکل آف انفلوئنس ہے وہاں یہ ایک طرح سے ایڈوکیسی کا رول ادا کرتا ہے ایڈوکیٹ کا رول ادا ادا کرتا ہے تو اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے جو ایک بیس ہے وہ یہی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ کسٹمر آپ کا کس طرح آپ کے لیے ایڈوکیٹ بن سکتا ہے تو اس میں جو چیز سامنے آئی وہ آئی کسٹمر ایکسپیرئنس کی کسٹمر ایکسپیرئنس جیسے ہم نے آپ کو ایکسپلین کیا یہ ایک طرح سے اگر ہم اس کو یہ کہیں کمپلیکس تو نہیں لیکن یہ ایک ڈائنمک پروسیس ہے ایک ڈائنمک کانسیپٹ ہے اس کے مختلف ڈائمینشنز ہیں جو آپس میں انٹرلنکڈ ہیں انٹر ریلیٹڈ ہیں اور جب تک ان کو سمجھا نہ جائے اس کو سمجھ کے امپلیمنٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور اس کی افیکٹونیس اچیو نہیں ہوتی اور جب ہم نے کسٹمر ایکسپیرئنس کی بات کی تو ایک جو چیز سامنے آئی کہ جو بینک کا کسٹمر کا جو ایٹیچیوڈ ہوتا ہے اپنے بینک کی طرف جو اس کی فیلنگ ہوتی ہے they are actually driven by the expectations plus اور مائنس دا ایکچوئل سروس اور کسٹمر ایکسپیرئنس یہ جو ایک طرح سے جو آپ اکویشن کہہ لیں یا یہ کہہ لیں کہ ایک طرح سے جو فارمولا ہے یہ ظاہر ہے ڈے ٹو ڈے بیسس پہ اپلیکیبل ہے اور ہم نے دیکھا کہ جو کسٹمر کی ایکسپیکٹیشنس کے جو ڈائنامکس تھے یا ڈائمینشنس تھے وہ کیا تھے اور اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ یہ جو بعض بینکس جو ہوتے ہیں ان کا جو برانڈ کے حوالے سے ایکسپیکٹیشنس سروس ڈلیوری کا ڈیولپ ہو جاتا ہے اس کو فلفل کرنا ضروری ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ بیس لائن کی ہم نے بات کی اور بیس لائن میں ایگزامپل ہم نے دی کہ آج سے کچھ سال پہلے کچھ ایٹریبیوٹس کچھ سروس کی جو ڈلیوری تھی جو کہ ایک طرح سے یونیک سمجھی جاتی تھی اب وہ کامن ہوتی جا رہی ہے اور اس کی مثال ہم نے آپ کو دی تھی اس حوالے سے کہ جو اس وقت آن لائن کا کانسیپٹ ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ کسی بھی بینک میں ہو لیکن اس کی کسی بھی برانچ میں کسی دوسرے شہر میں جا کے آپ اپنی ٹرانزیکشنس کر سکتے ہیں نا this aspect is sort of become a baseline کہ ہر کسٹمر آپ سے ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ یہ this is something gone this is something taken for granted اس کے بعد ہم نے بات کی تھی مختلف ٹرانزیکشنس کی کرٹیکل ہونے کی وہ کرٹیکل کیوں ہیں اور وہ بھی ایکسپیکٹیشنس کے ڈائمینشنس کو امپیکٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے آپ سے بات کی تھی کہ جو کسٹمر ایکسپیرئنس کے مختلف ایٹریبیوٹس ہیں جس میں ریشنل ایٹریبیوٹس ہے ایموشنل ایٹریبیوٹس ہے پھر ہم نے سیگمنٹ یہ دو جو ہیں یہ بیسک ہیں اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم نے سیگمنٹیشن کی بات کی مختلف چینلز کی بات کی اور اس کے ساتھ کسٹمر کو جب ہم سروس پرووائڈ کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی پریفرنسز کیا ہیں ان کی نیڈس کیا ہیں تو یہ سب جو ایک کانٹیکس تھا کسٹمر ایکسپیرئنس کا وہ اسی حوالے سے تھا کہ یہ ایک ایسا پروسیس ہے یہ ایک ایسا کانسیپٹ ہے جس کو اگر آپ انڈرسٹینڈ کر لیں ایز اے بینکر اور اس کو اپلائی کریں اور ڈے ٹو ڈے بیسس پہ آن گوئنگ بیسس پہ تو پھر چانسز ہیں کہ آپ اپنے آپ کو ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں اپنا کمپٹیشن کے ساتھ اس لیے کہ بینکنگ جو بار بار کہا جا رہا ہے ساری دنیا میں اور پاکستان میں بھی اور خاص طور کنزیومر بینکنگ ایک کموڈیٹی کی حیثیت اختیار کر گئی ہے کہ جو کسٹمر کی کو سروسز ہم دے رہے ہیں وہ ایک طرح سے کموڈیڈائز ہو چکی ہیں اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ اپنے کسٹمر کو کس طرح اٹریکٹ کر سکتے ہیں موجودہ نئے کسٹمر کو کس طرح لا سکتے ہیں موجودہ کسٹمر کو کس طرح ریٹین کر سکتے ہیں اور موجودہ کسٹمرز کا جو شیئر آف دا والٹ کا کانسیپٹ ہے کہ آپ ان کی ری پرچیز جو آپ کی نئی آفرنگز ہیں ان کے لیے ایگزسٹنگ آفرنگ آفرنگ کے لیے آپ کا جو سارٹ آف مینیو ہے جو پروڈکٹس اور سروسز کا آپ کو اس کو کس حد تک اپنے کسٹمر کے لیے اٹریکٹو بنا سکتی ہیں تو یہ جب سارا کانسیپٹ سامنے آتا ہے اور جب ہم کسٹمر ایکسپیرئنس کی کسٹمر ایکسپیکٹیشنس کی کسٹمر ایٹیچیوڈ کی بات کرتے ہیں آئیے اب ہم اس کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے مختلف اور ڈائمینشنس یا پرسپیکٹو کیا ہیں جو ہمیں ہیلپ کریں گے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے اس میں اگر آپ ریکال کریں ہم نے اپنے لیکچر نمبر پندرہ اور سولہ میں بات کی تھی اسٹرکچرڈ ریلیشن شپ اپروچ کی اور اس میں ہم نے ایک انٹیپڈ گولڈ سیگمنٹ کی بھی بات کی تھی اور جس کے اندر یہ کانسیپٹ تھا کہ آپ کے ایگزسٹنگ کسٹمر ہیں جن کو آپ مزید ٹیپ کر کے شیئر آف دا والیٹ بڑھا سکتے ہیں تو اسی کانسیپٹ کو آگے لے جاتے ہوئے آج ہم بات کریں گے مومنٹ آف ٹروتھ کی مومنٹ آف ٹروتھ کا کانسیپٹ اس پچھلے لیکچرز کے حوالے سے جو ہم نے آپ کو ذکر کیا ہو سکتا ہے آپ کو تھوڑا سا لگے کہ یہ کانسیپٹس میں اوور لیپنگ ہے لیکن اوور لیپنگ کے برعکس جو چیز ہے ایک ڈفرنٹ پرسپیکٹو ہے اور یہاں ہم جو بات کر رہے ہیں وہ کسٹمر ایکسپیرئنس کی کسٹمر ایکسپیکٹیشنس کی اور کسٹمر سیٹسفیکشن کی بات کر رہے ہیں تو آئیے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مومنٹ آف ٹروتھ ہے کیا اور آج کل یہ جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کانٹینٹس یہ جو اس کے ہیں ایک یورپین کنسلٹنسی فرم ہے جو کہ اسپیسیفکلی ریٹیل بینکنگ میں ڈیل کرتی ہے اور انہوں نے بہت زیادہ کام کیا ہے یورپین بینکس کے ساتھ اور یو کے بینکس کے ساتھ اور انہوں نے مختلف ایریاز میں ریٹیل بینکنگ کے اندر اسٹڈیز ڈیولپ کی ہیں ریسرچ کیا ہے اور ان کی یہ جو فائنڈنگ سامنے آئی ہیں اس کو ہم نے ایک طرح سے یہاں پر آپ کے لیے ہم لے کے آئے ہیں اور ہماری کوشش ہے یہ فائنڈنگز جو کہ ظاہر ہے ریسرچ پہ بیسڈ ہے اور امپیریکل اس کی ایک طرح سے اس کے اندر اتھینٹیسٹی ہے اور ایکچوئل چودہ بینکوں کے ساتھ انہوں نے یہ اسٹڈی کی تھی اور اس کے بعد جو اس کی فائنڈنگز تھیں اس کے ریزلٹس تھے جو انہوں نے شیئر کیے تو یہ مومنٹ آف ٹروتھ کا کانسیپٹ سامنے آیا ہے جس کے اندر یہ چیز سامنے آتی ہے کہ ہم کسٹمر کو کس طرح لیتے ہیں کسٹمر کے مختلف جو انٹریکشن آئیے پہلے ہم اسپیسیفک ڈیفینیشن کی بات کرتے ہیں کہ مومنٹ آف ٹروتھ ہے کیا it is actually an interaction of a bank with its customer which has a significant impact positive اور نیگیٹو ان دا سینس کہ جو کسٹمر کی پھر ultimately it affects the feeling and ایٹیچیوڈ of the customer towards the bank اگر ہم اس ڈیفینیشن کو دیکھیں اور ہم نے آپ کو بارہ اس چیز کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ہم ڈیفینیشنس کی ایکچولی ورڈنگ پہ نہ جائیں ہم سیمینٹک پہ نہ جائیں لیکن ڈیفینیشن سے ظاہر ہے ہماری جو ایک طرح سے انڈرسٹینڈنگ اس کی جو ہے یوزفلنیس ہے وہ بالکل ہے لیکن ہم اپنے آپ کو ایک طرح سے باؤنڈ نہ کریں ڈیفینیشنس جو ہے اس کے ورڈنگس پہ لیکن اگر ہم یہاں دیکھیں تھوڑی دیر کے لیے تو اس ڈیفینیشن کے اندر جو مومنٹ آف ٹروتھ کی ڈیفینیشن ہے جو چیز اس میں واضح ہیں جو اہمیت کی حامل ہیں وہ پہلی چیز ہے انٹریکشن انٹریکشن ظاہر ہے ایک کسٹمر کا بینک کے ساتھ مختلف طور پر ہوتا ہے برانچ میں اگر جو وزٹ کرتا ہے it's an interaction with the customer service counter service varies staff greeting staff reception tellers یہ بھی ایک انٹریکشن ہے یا پھر ایک کسٹمر جو سیلف سروس کے حوالے سے آپ کی انٹرنیٹ بینکنگ کو استعمال کر رہا ہے کال سینٹر کو ایک طرح سے یوز کر رہا ہے یا اے ٹی ایم مشینس کو یوز کر رہا ہے یا موبائل بینکنگ اگر اس کو اویلیبل ہے تو یہ بھی ایک طرح سے انٹریکشن ہے تو پہلی چیز آپ نے یہ دیکھنی ہے کہ انٹریکشن کس طرح کا ہے کس نوعیت کا ہے اس کے بعد جو بات ہوتی ہے اس کے اندر سگنیفیکنٹ امپیکٹ پازیٹو اور نیگیٹو اگین اس کو یہ دیکھنا ہے کہ پازیٹیوٹی جو ہے یا اس کے اندر جو نیگیٹو ایلیمنٹ اس کا امپیکٹ ہے کیا اس کی نیچر کیا ہے اور کس قسم کا ہے اور اس کے بعد جو اس کا تیسرا اسپیکٹ ہے کہ یہ کسٹمر کے ایٹیچیوڈ کو امپیکٹ کرتا ہے ظاہر ہے جب اس چیز کو ہم دیکھتے ہیں اس ڈیفینیشن کو اگر ہم ہولسٹیکلی دیکھیں تو یہ چیز سامنے آتی ہے کہ moment of truth interactions impact اور الٹیمیٹ ایٹیچیوڈ آف دا کسٹمر تو جب اس چیز کو ہم اس طرح سامنے رکھتے ہیں تو تھوڑی سی کلیئرٹی آتی ہے کہ ہم نے اپنے کسٹمرز کو کس طرح ڈیل کرنا ہے اب ضرورت اس چیز کی ہے اس ڈیفینیشن کے بعد ہم یہ دیکھیں کہ یہ جو کانسیپٹ ہے اس کو اگر بہتر طور پر انڈرسٹینڈ کیا جائے اس کو بہتر طور پر مینج کیا جائے تو اس کا رزلٹ کیا ہوگا اس کی کیا افادیت ہے تو اس اسٹڈی نے یہ چیز پروف کی ہے کہ اس کا جو رزلٹ ہوگا وہ ایک طرح سے enhanced customer loyalty customer satisfaction and which will ultimately lead to the advocacy on behalf of the customer towards the bank اور ہم جب اس کانسیپٹ کی بات کرتے ہیں تو اس میں جو دوسری چیز سامنے آتی ہے ساتھ ساتھ کہ آپ نے اگر ایک طرح سے آپ کا آبجیکٹو ہے to enhance the customer satisfaction customer loyalty so that customer can become your advocate تو اس کے بعد ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ ان ایریاز کو فوکس کریں ان ایریاز کو دیکھیں کہ یہ کس طرح امپیکٹ کرتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ جو ضرورت اس چیز کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس کو آپ نے جیسے پہلے کہا گیا ہے کہ اس کو اگر آپ نے افیکٹولی انڈرسٹینڈ یا مینیج نہیں کیا تو اس کا نگیٹو امپیکٹ جو ڈیفینیشن کے اندر ہے وہ بھی آ سکتا ہے مومنٹ آف ٹروتھ کے حوالے سے اس لیے ضرورت اس چیز کی ہے اس کے نیگیٹو امپیکٹ کو بھی سامنے رکھا جائے کہ اس کے اندر آپ اگر پراپرلی اس چیز کو امپلیمنٹ نہ کر پائے انڈرسٹینڈ نہ کر پائے تو چانسز ہیں کہ آپ کی جو ریلیشن شپ کا لیول ہے وہ ایڈورسلی افیکٹ ہوگا اور اس میں چانسز ہیں کہ کسٹمر ڈسٹسفائڈ ہوگا اور ہو سکتا ہے وہ ڈیفیکٹ کر جائے وہ آپ سے اپنی ریلیشن شپ ختم کر لے تو یہ اس لحاظ سے مومنٹ آف ٹروتھ کا کانسیپٹ کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اب اس میں اس اسٹڈی نے ایک چیز یہ دکھائی کہ بہت سے بینکوں نے اس پہ مختلف سٹیجز میں کام کیا ہے بہت سے بینکس جو ہیں ایک طرح سے شروع کے سٹیج میں کام کر رہے ہیں اور بہت سے بینکس اس سے آگے چلے گئے ہیں پرائمریلی اس کو کانسیپٹ کو شروع میں اس طرح لیا جاتا تھا کہ وہ ٹرانزیکشنس جو کہ ایک طرح سے جس میں اموشن انوالو ہے یا آپ کہہ لیں کہ جس کی سگنیفیکنٹ کسٹمر کے لیے زیادہ ہے اس کی اہمیت ہے اور اس کو ایک طرح سے فوکس کرنا چاہیے اس کی مثال یہ ہے کہ اگر کریڈٹ کارڈ آپ کا کھو جاتا ہے یا آپ کا ایک طرح سے چرا لیا جاتا ہے تو وہ ٹرانزیکشن وہ ایک انٹریکشن جب بینک کسٹمر بینک کے پاس آتا ہے تو وہ ایک خاص اہمیت کا حامل ہوتا ہے یا اس کے ساتھ ساتھ کچھ جو فرسٹ ٹائم ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں کہ اگر کسٹمر بینک کے پاس اکاؤنٹ کھولنے کے لیے آ رہا ہے یا اس نے مارگیج کی اپلیکیشن دی ہے اس کے لیے وہ مختلف فارمیلٹیز پوری کر رہا ہے تو یہ سارے جو انٹریکشنز ہیں اس کو ایک طرح سے بینکس نے پرائمرلی کنسیڈر کیا لیکن اس کے بعد کچھ بینکس نے ایک طرح سے یہ دیکھا کہ ہمیں اس کے بیانڈ جانا چاہیے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ there are certain other interactions as well certain other events as well جو کہ خاص اہمیت کے حامل ہیں اور اس میں اس اسٹڈی میں کچھ بینکوں نے اس چیز کو ایک طرح سے انڈرسٹینڈ کیا انہوں نے امپلیمنٹ کیا اس کو فالو کیا اس کی مثال اس طرح دی گئی کہ جو ایڈوائزری آپ کے کہہ لیں اور جو سیل کے کانسیپٹ ہیں اس کے حوالے سے جو انٹریکشنز ہیں جو ایونٹس ہیں وہ بھی ایکولی امپورٹنٹ ہیں اس میں انہوں نے ایک مثال یہ دی کہ اگر بینک کا ایک آفیسر جو ہے وہ یہ کوشش کر رہا ہے وہ اپنے کسٹمر کی نیڈس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ یہ دیکھتے ہیں آپ کہ کسٹمر یہ فیل کرتا ہے کہ وہ بجائے میری نیڈس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے اور مجھے اس کا سولوشنس دینے کے لیے in terms of products and services وہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ بینک کی بزنس کو بڑھایا جائے فی ارن کی جائے اور بینک کے لیے ریونیو جنریٹ کیا جائے تو اگر یہ تاثر کسٹمر کو جائے گا تو this is in a way not helping the banks relationship with the customer تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ان ایونٹس کو اس طرح آپ ایک طرح سے کیپچر کریں اس کو اس طرح امپلیمنٹ کریں اس کو اس طرح آپ اسٹرکچر کریں کہ کسٹمر کو یہ فیلنگ ہو کہ آپ ایک طرح سے ان کے ایڈوکیٹ ہیں آپ اس کے لیے کام کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ایک چیز اور جو بینکس نے کی انہوں نے کہا کہ جی یہ ون ڈائمینشنل آسپیکٹ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے صرف ایونٹس کو نہیں دیکھنا ہم نے صرف انٹریکشنس کو نہیں دیکھنا بلکہ اس کا جو ہول ڈائنامکس ہے اس کو بھی انہوں نے انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کی اس میں مثال دی جاتی ہے کہ جو ایونٹس ہیں ان کی فریکوینسی کیا ہے اور اس فریکوینسی کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں کہ اس کا کمولیٹو افیکٹ کیا ہے جو اس میں ایک خاص مثال دی گئی ہے وہ کیو لینتھ کی ہے ہم سب اس فنامنا کو بہت ہمارے لیے کامن ہے پاکستان میں جو بینک کی برانچز ہیں آپ اگر اس کے اندر جائیں تو دیکھیں اکثر ٹیلرز کے سامنے لائن لگی ہوتی ہے کیوز لگی ہوتی ہیں لوگ اپنی باری کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں یا آپ لوگوں نے اکثر دیکھا ہوگا بینک کے باہر بھی کیوز لگی ہوتی ہیں یوٹیلٹی بلز کی پیمنٹس کے لیے تو یہ جو کیو لینتھ ہے یہ ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے جو ایک پرسپشن ڈیولپ کرتا ہے ایک کسٹمر کے ذہن میں اگر اس کو ایک لائن لمبی نظر آتی ہے تو یہ فیل کرتا ہے کہ یار اس کی یا تو سروس ٹھیک نہیں ہے یا اگر مجھے اس بینک کے ساتھ کام کرنا ہے تو مجھے اس کیو میں لگنے کا حاصل کرنا پڑے گا تو اس کیو لینتھ کا افیکٹ ہے لیکن ساتھ ساتھ یہ دیکھا گیا ہے کہ اس کا کمیولیٹو افیکٹ کیا ہے اگر اس کی فریکوینسی زیادہ ہے اور ایک کیو کی جو ایک طرح سے اس کے زیادتی جو ہے اس کے اندر ٹائم لگ رہا ہے اگر اس کی فریکوینسی زیادہ ہے تو اس کا امپیکٹ کمولیٹو زیادہ آئے گا بجائے یہ کہ ایک انڈیویجل ٹرانزیکشن کے تو یہ بینکوں نے اس چیز کو غور کیا کہ اگر کبھی کبھار انفریکوینٹلی یہ چیز ہو جائے تو فائن بٹ اس کا جو کمیونٹیو افیکٹ ہے اس کا جو کمبائنڈ افیکٹ ہے اس کو ایک طرح سے میٹیگیٹ کیا جائے تو یہ جب چیزیں اس حوالے سے آگے بڑھی تو ایک اور چیز سامنے آئی کہ بینکوں نے یہ دیکھا کہ وہ جب یہ مومنٹ آف ٹروتھ کے حوالے سے جو ایونٹس کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر کون سے پرٹیکولر جو مختلف کسٹمرز کے لیے مختلف جو ایک طرح سے انٹریکشنز ہیں مختلف اہمیت کے حامل ہیں تو اس کو ایک طرح سے آئیڈینٹیفائی کرنا اور کیا آپ اس چیز کو ہر ایونٹ کے ساتھ کریں گے جو آپ کے لیے پریکٹیکلی آپریشنلی پاسبل نہیں ہوگا تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ ایسا میکینزم ڈیوائس کریں کہ آپ ایگریگیٹ لے کے ایوریج لے کے ان چیزوں کو اٹینڈ کریں تاکہ یہ جو انٹریکشن کا کانسیپٹ ہے کسٹمرس کا جو سیٹسفیکشن کا لائلٹی کا کانسیپٹ ہے آپ اس کو بہتر طور پر مینج کر سکیں جب یہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں تو اس کے بعد آئیے اب سوال اٹھتا ہے کہ ان سب چیزوں کو جب ہم مد نظر رکھیں گے تو کیا اس کا بزنس ریشنل بنتا ہے یا نہیں بزنس کیس ہے یا نہیں تو اگین اس میں جب اسٹڈی میں ایک ایک مثال سامنے آئی انہوں نے بینکوں کے ساتھ ایک طرح سے سروے کیا بلکہ بینکوں نے خود سروے کیا اور انہوں نے کسٹمر کے سیٹسفیکشن لیول کو پانچ پوائنٹ کے اسکیل پہ ایک طرح سے میجر کیا وہ پانچ پوائنٹ کا اسکیل کیا ہے highly satisfied customer satisfied customer neutral dissatisfied customer اور ہائیلی ڈسٹسفائڈ کسٹمر کے حوالے سے جب پانچ پوائنٹ سامنے آتے ہیں تو یہ چیز دیکھی گئی ہے اور اس اسٹڈی میں کچھ بینکوں کو ظاہر ہے اسٹڈی کیا گیا کہ ان کا لیول آف سیٹسفیکشن کسٹمرز کا کہاں اسٹینڈ کرتا ہے تو جیسے کہ آپ اس سلائڈ میں دیکھ رہے ہیں کہ جو ووسٹ پرفارمر بینک تھا جس میں ہائیسٹ ایک طرح سے سیٹسفائڈ کسٹمر جو تھے وہ صرف پندرہ پرسینٹ تھے اس کے برعکس جو بیسٹ پرفارمر تھا اس میں جو کسٹمرس کا جو پرسنٹیج تھی that is to the extent of forty percent یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے جو 40 پرسینٹ کسٹمر ہیں they are highly satisfied with the services of the bank they are products and they are different aspects of their services and products جب اس چیز کو مزید انہوں نے اینالائز کیا تو جب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر آپ کے considerable level of customers highly satisfied ہیں تو اس کا آپ کو فائدہ کیا ہے اس کا فائدہ یہ ہے اگین اس میں اینالیس کی گئی انہوں نے ان ہائیلی سیٹسفائڈ کسٹمر کو ایک سوال کیا کہ آپ کس حد تک ہمارے پروڈکٹس جو ہیں وہ ری پرچیز کریں گے آپ ہمارے پروڈکٹس کو سروسز کو ریفر کریں گے اپنے سرکل آف انفلوئنس میں اور اس طرح سے ہماری بہاف پہ ایڈوکیٹ بنیں گے تو آپ اس میں دیکھیں گے کہ آلموسٹ تھری ٹائمس جو ہے two point seven time customers نے کہا they will definitely do it they will definitely repurchase the bank products and services and refer their accountants their friends their family members their relatives تو جب اس چیز کو ہم نے سامنے رکھا تو یہ چیز اب واضح ہو گئی کہ جو ہائیلی سیٹسفائڈ کسٹمر کی کیٹیگری ہے اس کو ایک طرح سے بینک نے ٹارگٹ کرنا ہے بینک کا آبجیکٹو ہونا چاہیے کہ جو سیٹسفائڈ کم از کم لیول پہ جو کیٹیگری میں لوگ آتے ہیں ان کو آپ ہائیلی سیٹسفائڈ کیٹیگری میں لے کے آئیں اور ظاہر ہے یہ ایک طرح سے پرایورٹی اور یہ ایک طرح سے آبجیکٹو ہونا چاہیے اور اس کا ظاہر ہے فائدہ جیسے آپ کو بتایا گیا کہ اس میں آپ کو بہتر ریفرنس ملے گا اور جو کسٹمر کی جب ہم اس کی بات کرتے ہیں ریفرنس سسٹم کی تو ایک یہ بھی ایک بینچ مارک ہوتا ہے کسٹمر کی بیس کا کسی بھی بینک کے لیے کہ اس میں کتنے ریفرلس کیے جاتے ہیں اور ان کا ایٹریشن ریٹ کیا ہے ایٹریشن ریٹ کا کانسیپٹ ہم نے آپ کو پچھلے کچھ لیکچرس میں بتایا تھا کہ جو کسٹمرس ڈیفیکٹ کر کے جاتے ہیں جو ظاہر ہے ڈس سیٹسفائڈ کیٹیگریز میں ہوتے ہیں وہ بینک سے ریلیشن شپ کو ایک طرح سے ختم کر لیتے ہیں تو وہ جو ہوتے ہیں وہ ایٹریشن لیول ہوتا ہے تو اس میں جو بینکوں کا ایک طرح سے ٹارگیٹ ہوتا ہے جو آبجیکٹو ہوتا ہے کہ وہ ان ریٹس میں امپروومنٹ لائی جائے ریفرل ریٹس کو امپروو کیا جائے اور ایٹریشن ریٹ کو کم کیا جائے اور جب ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ ہائیلی سیٹسفائڈ کیٹیگری میں لوگ لانا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے اس چیز کو کرنے کے لیے آپ کو کیا ایکشنز لینے پڑیں گے آپ کو کیا اسٹریٹجیز اختیار کرنی پڑیں گی اور سب سے اہم چیز جو ہم نے پچھلے لیکچرز میں آپ سے بات کی اس کی کاسٹ کیا ہوگی ظاہر ہے کوئی چیز کاسٹ کے بغیر نہیں ہوتی جب تک ہم کاسٹ کانسیپٹ کو ظاہر ہے banking is a business at the end of the day bottom line کو بھی ہم نے سامنے رکھنا ہے satisfaction frankly of the customer اور loyalty of the customer just for the sake of doing it is not sufficient ultimately اس کا ایم یہ ہے کہ it leads to more revenues اور آپ کی جو باٹم لائن اس سے امپروو ہو تو جب ہم یہ کاسٹ کی بات کرتے ہیں تو پھر یہ دیکھا گیا ہے کہ کیا ہم اس کو ہائیلی سیٹسفائڈ کے لیے جو میزر میجرس لینے جا رہے ہیں ہم اس کو اکراس دا بورڈ کر دیں سارے کسٹمرس کو آفر کر دیں اس میں ظاہر ہے ایک جو سمپل پوائنٹ سامنے آئے گا کہ آپ کا سیٹسفیکشن لیول تو بڑھ جائے گا بٹ پروفیٹیبلٹی کے کانسیپٹ میں جو آپ کی جو کاسٹ کے کانسیپٹ میں وہ چیز شاید آپ کو سوٹ نہ کرے تو یہاں آپ کو ایک طرح سے ٹریڈ آف ڈیولپ کرنا ہے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کن ایریاز میں آپ نے ان چیز کو کرنا ہے اور اس کی ایک مثال جو کانکریٹ دی گئی کہ بہت سے بینک کے جو کسٹمرز ہوتے ہیں جس کو ہم پرائرٹی بینکنگ کی بات کرتے ہیں مختلف نام دیے جاتے ہیں کوئی رائل بینکنگ کا نام دیتا ہے کہ ان کسٹمرز کو جو کچھ فیسلٹیز دی جاتی ہیں وہ سارے ان کو نہیں دی جا سکتی اس لیے کہ ان کسٹمر کے ساتھ سرٹن فیچرز اٹیچ ہوتے ہیں ان کے آپ کا ڈپازٹس ہوتے ہیں انہوں نے آپ کے مختلف پروڈکٹس ایک طرح سے استعمال کر رہے ہوتے ہیں ان سے already share of the wallet آپ کا ہوتا ہے آپ ان کو کمپیٹیٹو پرائسنگ بھی دیتے ہیں تو یہ چیز آپ ظاہر ہے جب اکراس دا بورڈ کریں گے تو اس کا پھر ایک طرح سے اوور آل امپیکٹ آپ کی پروفٹیبلٹی پہ نگیٹو آ سکتا ہے تو یہاں پھر ضرورت ہے کہ آپ کس طرح ٹریڈ آف ڈیولپ کریں جب ہم نے یہ چیز دیکھ لی بزنس کے سامنے آ گیا اور اس چیز کی ضرورت محسوس ہوئی تو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو مومنٹ آف ٹروتھس ہیں جو ایونٹس ہیں وہ ہیں کیا اس کی جو ایک کہہ لیں آپ دنیا جو ہے اس کو تھوڑا سا ہم آئیڈینٹیفائی کریں اس کو تھوڑا سا سیگریگیٹ کریں کہ یہ کیا ایونٹس ہوتے ہیں جن کی نوعیت کیا ہوتی ہے اور جن کی امپلیکیشنس بینک کے اوپر کیا ہوتی ہے تو جب ہم یہ دیکھتے ہیں تو اس میں ایک طرح سے جو ایونٹس سامنے آتے ہیں وہ روٹین ایونٹس ہیں ایڈوائزری ایونٹس ہیں لائف ایونٹس ہیں اور ڈسرپٹیو ایونٹس ہیں آئیے ہم دیکھتے ہیں یہ ہیں کیا جب ہم ایک طرح سے روٹین ایونٹس کی بات کرتے ہیں تو جو کسٹمر انٹریکٹ کرتا ہے مختلف چینلز کے ساتھ روٹین میں وہ یہ ایونٹس اس کے اندر آتے ہیں اس کی مثال کیا ہے کسٹمر برانچ کو وزٹ کر رہا ہے کسٹمر کاؤنٹر پہ آ رہا ہے کسٹمر آپ کا جو ریسیپشن ہے اس کو ایک طرح سے وہ آ رہا ہے یا کسٹمر کال آن کر رہا ہے آپ کو فون پہ انکوائری کر رہا ہے یا انٹرنیٹ بینکنگ میں لاگ آن کر رہا ہے these are the routine events اور یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ ان روٹین ایونٹس میں جو کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا بیس لائن ہے اور یہ کسٹمرس ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ روٹین ایونٹس ایفیشنٹلی پرووائڈ کیے جائیں اور اس کے اندر کسٹمر کا جو سیٹسفیکشن لیول ہے وہ اس حد تک ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کی اس کا گنجائش نہیں ہے ہاں اس کے اندر جو اس کا نیگیٹو آسپیکٹ ہے کہ اگر آپ نے ان ایونٹس میں ان ایفیشنسی کا ایلیمنٹ نہیں رکھا تو اس کا نیگیٹو امپیکٹ زیادہ ہوگا پازیٹو امپیکٹ نہیں ہوگا لیکن نیگیٹو امپیکٹ زیادہ ہو سکتا ہے تو ضرورت اس چیز کی محسوس کی جاتی ہے کہ روٹین ایونٹس کو بھی اسی طرح سے سیریسلی لیا جائے اور اس کی جو مختلف ڈائمینشنز ہیں اس کی مختلف ڈائنامکس ہیں اس کو انڈرسٹینڈ کیا جائے اس کے بعد جو نیکسٹ ہے وہ ہے ایڈوائزری ایونٹ ایڈوائزری ایونٹ کی مثال کیا دی جاتی ہے کہ بینک کا کسٹمر فرسٹ ٹائم ایکچولی جب آپ کے پاس آ کے اکاؤنٹ کھولتا ہے یا مارگیج کی اپلیکیشن دیتا ہے یا کریڈٹ کارڈ کی اپلیکیشن دیتا ہے اور آپ ایک طرح سے ان کے ساتھ جو آپ کا کسٹمر ریلیشن شپ آفیسر یا مینیجر ہے ان کے ساتھ ایک طرح سے ان کی نیڈس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے ان کو ایڈوائز کرتا ہے کہ کون سے پروڈکٹس کون سے ایک طرح سے سروسز آپ کے لیے بہتر ہوں گی keeping in view of the customer profile تو یہ جو ایونٹس ہیں یہ جو انٹریکشنس ہیں یہ ایک طرح سے ایڈوائزری ایونٹس کے کیٹیگری میں آتے ہیں اس کے بعد جو اس میں تیسرا ایونٹ کی کیٹیگری ہے وہ ہم اس کو اس اسٹڈی میں لائف ایونٹس کا نام دیا گیا ہے لائف ایونٹس کیا ہیں for an individual for individual customer آپ یہ کہہ لیں کہ اس میں برتھس ہیں میرجز ہیں اور اس کے اندر بریومنٹ ہے اور اس کے اندر اور ریٹائرمنٹ کا کانسیپٹ ہے اور اس کے اندر بینکوں نے خاص طور پہ جنہوں نے کنزیومر بینکنگ میں کافی ایک طرح سے پروفیشنسی اختیار کی ہے وہ ان مختلف لائف سٹیجز کو مد نظر رکھ کے پروڈکٹس ڈیولپ کرتے ہیں سروسز بناتے ہیں آپ نے یقیناً دوسرے کورسز میں اور خاص طور کے مارکیٹنگ کے کورسز میں اس چیز کو زیادہ ڈیٹیل سے پڑھا ہوگا کہ لائف سٹیج کے جو ایلیمنٹس ہیں لائف سٹیج کے جو ایونٹس ہیں وہ کس حد تک میٹر کرتے ہیں کسٹمر کو اور اس کا امپیکٹ سروس پرووائڈر پہ کیا آتا ہے تو یہ جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر بھی ضرورت ہے کہ بینک جو ہے کس طرح پرویکٹیولی ان ایونٹس کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے اور پرویکٹیولی اگر وہ اپنی سروسز کو آفر کرتا ہے یا پرووائڈ کرتا ہے تو چانسز یہ ہوتے ہیں کہ بینک کا جو کسٹمر ہے اس کی جو ریلیشن شپ آپ کے ساتھ ہے وہ انہانس ہوتی ہے اس کے اندر ایک طرح سے امپرومنٹ آتی ہے اور وہ ریلیشن شپ ڈیپن ہوتی ہے تو یہ ایریا بھی امپورٹنٹ ہے اور ظاہر ہے اس کے لیے ضرورت ہے ایک پراپر سیٹ اپ کی پراپر انفراسٹرکچر کی اور اس کے بعد جو چوتھے ایونٹس کی کیٹیگری ہے وہ ڈسرپٹیو ایونٹس کہلاتے ہیں اور یہ بیسیکلی ہیں کیا اگر اس کی ہم کانکریٹ پریکٹیکل مثال لیں تو کچھ بینکس جا رہا ہے اس سے فائنینشیل بزنس اس میں انفارچونیٹلی کچھ فراڈولینٹ ٹرانزیکشنز بھی ہوتی ہیں تو ہم اگر ڈسرپٹیو ایونٹس کو یہ کہیں کہ these are unplanned on part of the bank as well as the customers یہ پلان نہیں ہوتے یہ ڈسرپٹ کرتے ہیں ریلیشن شپ کے اندر ایک طرح سے ٹینشن جنریٹ کرتے ہیں اور ریلیشن شپ کا صحیح ٹیسٹ ڈسرپٹیو ایلیمنٹس کو ایک طرح سے ہینڈل کرنے میں آتا ہے اس کی مثال جیسے میں نے آپ سے بتائی کہ فراڈیلینٹ ٹرانزیکشنس یا لاسٹ اور اسٹولن کارڈس بھی ظاہر ہے کریڈٹ کارڈ کے حوالے سے جو ایک ایونٹ ہوتا ہے کہ کسٹمر اس کی وجہ سے ٹینس ہو جاتا ہے اور اس میں اس پروسیس کو ایک بینک کس طرح ہینڈل کرتا ہے to reduce the stress and tension of the bank یا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے یہ دیکھا گیا ہے کہ کسٹمر کی کمپلینز ہیں کسی حوالے سے اگر آپ کو یاد ہو جب ہم نے ایک سروے یہاں پر پاکستان کی کنزیومر بینکنگ کا کیا تھا تو اس میں کمپلین ہینڈلنگ کا ایک پورا ٹاپک تھا جس کو بہت تفصیل کے ساتھ بتایا گیا تھا کہ پاکستان میں کمپلین ہینڈلنگ جو ہے بینکس کی خاص طور پہ کنزیومر بینکنگ کے حوالے سے اس کا اس وقت اسٹیٹس کیا ہے وہ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں اور اس میں کس حد تک اور اس کا ہم نے پھر کمپیرزن اگر آپ کو یاد ہو تو سنگاپور کے کنزیومر بینکنگ کے انڈسٹری کے حوالے سے بھی کیا تھا تو یہ جو کمپلین ہینڈلنگ ہے از اے ویری امپورٹنٹ ایک طرح سے ایونٹ اور یہ ڈسٹرپٹیو ایونٹ کے اس میں آتا ہے اور ضرورت اس چیز کی ہے کہ ان ڈسرپٹیو ایلیمنٹس ظاہر ہے ان وے چونکہ یہ پلان نہیں ہوتے لیکن آپ اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کر سکتے ہیں تاکہ میکسیمم اگر آپ اس کو ایلیمنیٹ نہیں کر سکتے تو سرپرائزز کو ایٹ لیسٹ منیمائز کر سکتے ہیں تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ ان چیزوں کو دیکھیں کہ ڈسرپٹیو ایلیمنٹس کیا ہیں کس جگہ ہو سکتے ہیں کیا پاسبلٹیز ہیں اور ان کی فریکوینسی ظاہر ہے وہ نہیں ہوتی جو دوسرے ایونٹس کی ہوتی ہے تو جب ہم یہ ساری کیٹیگریز پہ نظر ڈالتے ہیں تو ایک چیز سامنے آتی ہے کہ ان ایونٹس کو انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے اور جب ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں تو پھر ہم آئیے آگے بڑھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ ان ایونٹس کو آپ ایک طرح سے پروٹائز کس طرح کر سکتے ہیں اس لیے کہ یہ سارے جو ایونٹس ہیں جو ہم نے آپ کو جس طرح ابھی تھوڑے سے ایکسپلین کیے ان کی priorities bank to bank from industry to in way from region to region from country to country کسی حد تک ویری کرتی ہے تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ اپنے گونگ سرکمسٹانسز کے اندر ان کو ایک طرح سے پرورٹائز کریں تاکہ اسی حساب سے آپ افیکٹو اسٹریٹجی ڈیولپ کر سکیں جو کہ آپ کا جو آبجیکٹو ہے کہ آپ نے بینک میں اپنے کسٹمرس کی لائلٹی کو ایک طرح سے ان کی سیٹسفیکشن کو اور پھر ان کا جو ایڈوکیسی کا جو ایک طرح سے رول ہے اس کو انہانس کرنے کے لیے آپ نے کرنا ہے تو جب ہم پرائرٹائزیشن کی بات کرتے ہیں تو اس میں جیسا کہ ہم نے اس کو سمپلی آپ کو ایکسپلین کیا تو ان ایونٹس کی سمپل ایکسپلینیشن اور انڈرسٹینڈنگ از ناٹ سفیشینٹ بلکہ اس میں کچھ بینکوں نے بہت کام کیا ہے اور وہ اس کو مزید انالائز کرتے ہیں مزید انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ایونٹس کی فریکوینسی کیا ہے کہ کس حد تک کس فریکوینسی سے یہ ایونٹ ایک طرح سے اکر ہوتے ہیں پھر وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس فریکوینسی کے بعد کہ یہ جو ایونٹس ہیں ان کا ایک طرح سے جو ایکسپیکٹیشنس تھی کسٹمر کی کیا وہ ایکسپیکٹیشنس فلفل ہوئیں یا نہیں فلفل ہوئیں ظاہر ہے ان چیزوں کا بھی فریکوینسی کے بعد دوسرا ایلیمنٹ آتا ہے اس میں جو تیسرا ایلیمنٹ آتا ہے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی فریکوینسی سے اس کے بعد جو اس کی فریکوینسی کے بعد جو آپ نے یہ دیکھا کہ ایکسپیکٹیشنس فلفل ہوئیں یا نہیں ہوئیں اس میں کسٹمر کا سیٹسفیکشن لیول کسٹمر کا رولیلٹی کا جو آسپیکٹ ہے وہ کس حد تک امپروو ہوا کس حد تک انہانس ہوا یا کس حد تک ڈکریز ہوا اور اس کے بعد آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ اس کو کس طرح آگے لے کے چلتے ہیں کہ آپ اس کو کس طرح انالائز کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی امپروومنٹ کے کیا چانسز ہیں جب ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ ان ایونٹس کو پرائرٹائز کرنے کے لیے اس ماڈل کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہم نے آپ کو چار آسپیکٹس بتائے تو وہ کیا ٹیکنیکس ہیں جو بینک استعمال کرتے ہیں تاکہ مومنٹس آف ٹروتھ کے ایونٹس جو ہیں ان کو ایک طرح سے پرائرٹائز کیا جائے اس میں بھی مختلف بینک مختلف ٹیکنیکس استعمال کرتے ہیں اور ان مختلف ٹیکنیکس کے اندر ظاہر ہے ان کی ڈپینڈنسی ہے کہ کون سی ٹیکنیک کہاں افیکٹو ہے جو اس ریسرچ میں جو اس اسٹڈی میں ٹیکنیکس چودہ بینکوں کی سامنے آئی وہ یہ ہیں کہ ایک تو جنرل کسٹمر کا سروے ہوتا ہے کسٹمر سیٹسفیکشن سروے ہوتا ہے کہ جی کسٹمر سے پوچھا جائے مختلف اس میں جو کوشچنر ڈیولپ کیے جاتے ہیں کہ ان کا سیٹسفیکشن لیول کیا ہے اور وہ ریپرچیز کریں گے یا نہیں تو ایک تو ایک ٹیکنیک سروے کی ہے جنرل سروے ہے دوسرا جو سروے ہوتا ہے وہ اسپیسیفک گروپ لیول پہ ہوتا ہے فوکس گروپ کو لے کے جو کہ نارملی یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ ایونٹس جن کی فریکوینسی زیادہ نہیں ہوتی یا جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ جو ایڈوائزری کے حوالے سے ہوتے ہیں یا لائف ایونٹس ہوتے ہیں اس کے اندر پھر اسپیسیفک فوکس گروپ کا سروے کیا جاتا ہے اور ان سے کوشچنس کر کے فیڈ بیک لے کے اکارڈنگلی یہ ڈیولپ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد ایک ٹیکنیک یہ ہے کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کسٹمر جو ہے آپ کے وہ اس کی جو ایک طرح سے کانسیپٹ ہے جو ان کا ایک طرح سے ایکسپیکٹیشنز ہے اس کا لیول کیا ہے اور یہاں جو چیز ہے آپ نے دیکھنی ہے کہ آپ کا ایک طرح سے جو آپ نے ڈیولپ کیے ہوئے ہیں کی پرفارمنس انڈیکیٹر اس حوالے سے بھی آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ کسٹمر جو ہیں اس چیز کو جو آپ کے جو ایک طرح سے پیرامیٹرز ہیں آپ کا جو سیٹسفیکشن کسٹمر کا لیول ہے اس پیرامیٹرز کے اندر اس اسٹینڈرڈس کے اندر آ رہا ہے یا نہیں اس کے بعد ایک جو اور چیز آئی ہے وہ یہ دیکھی گئی ہے کہ کسٹمرز جب آپ کو چھوڑ کے جاتے ہیں تو ایک کانسیپٹ ہے ایگزٹ انٹرویو کا ایگزٹ انٹرویو میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کسٹمر آپ کو کیوں چھوڑ کے جا رہا ہے کیا وجوہات ہیں اس ایکسرسائز کو اکثر لوگ بینک سیریس نہیں لیتے بلکہ بعض بینکس میں تو اس کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے لیکن جن بینکوں نے اس پرٹیکولر ایکسرسائز کے اندر تھوڑی سی ایک طرح سے پروفیشنسی ڈیولپ کی ہے ان کو اس کے اندر بہت انسائٹس ملتی ہیں کہ جو ایگزٹ انٹرویو کے اندر کسٹمر سے ظاہر ہے جب آپ سوالات کرتے ہیں بہت اسٹرکچرڈ سوالات ہوتے ہیں بڑے میننگ فل ہوتے ہیں تو آپ کو اس فیڈ بیک سے یہ ایک اہم چیز سامنے آتی ہے کہ آئندہ کے لیے اپنی پالیسیز اپنی اسٹریٹجیز آپ اپنے پروڈکٹس کے حوالے سے سروس کے حوالے سے اس طرح ڈیولپ کریں کہ جو کسٹمر آپ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں جو ایٹریشن ریٹ ہے آپ اس کو کس طرح ریڈیوس کر سکتے ہیں کس طرح اس کو مینیمائز کر سکتے ہیں اور اس کے جو ڈائنامکس کو آپ کس طرح کیپچر کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو ٹیکنیک ہے جو سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ بینچ مارکنگ کرتے ہیں external benchmarking external benchmarking کا کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے کمپیٹیٹرز جو ہیں ان مختلف ایریاز میں کہاں اسٹینڈ کرتے ہیں یہاں ایک جو پھر مثال دی گئی ہے وہ ہے کیو لینتھ کی کیونکہ کیو لینتھ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی برانچز میں آپ کے بینک کی برانچز میں کیو لینتھ کی فریکوینسی جو ہے as compare to your competitors زیادہ ہے تو پھر یہ آپ کے لیے ایک طرح سے لمحہ فکریہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے کمپیٹیٹرس کے جو اگر وہی پروڈکٹس آفر کر رہے ہیں وہی سروس دے رہے ہیں اور ان کے ہاں بھی والیوم جو ہے کسٹمرس کا جو ٹریفک ہے اتنی ہے لیکن کیو لینتھ ان کی آپ سے کم ہے تو کیا وجوہات ہیں کہ انہوں نے اس میں ایک طرح سے افیکٹونیس ڈیولپ کر لی ہے اور ظاہر ہے کسٹمر جن کو ایک طرح سے چھوٹی کیوں نظر آئے گی وہ وہاں افیکٹ ہوں گے تو یہ ایک بینچ مارکنگ کی ٹیکنیک ہے اس کے ساتھ ساتھ لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے بعض دفعہ یہ دیکھا گیا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی ہمارے کچھ کمپیٹیٹرز جو ہیں جو ڈائریکٹ آپ کے ساتھ کمپیٹ کرتے ہیں وہاں اسی مثال کو سامنے رکھتے ہوئے کیو لینتھ جو ہے ہم سے زیادہ ہے وہ ہمارے مقابلے میں ایفیشینٹ نہیں ہے وہ افیکٹولی سروس پرووائڈ نہیں کر رہے تو چانسز ہیں کہ آپ جو ہے کمپلیسنٹ ہو جاتے ہیں آپ اپنا بینچ مارکنگ ایک لوور اسٹینڈرڈ پہ رکھتے ہیں ضرورت اس چیز کی ہے کہ اگر آپ کو ایڈوانٹیج ہے آپ کا جو کیو لینتھ ہے یا جو دوسرے آسپیکٹس ہیں اپنے کمپیٹیٹر سے بہتر ہیں تو کوشش یہ کریں کہ آپ اس کو مزید اناس کریں اور اپنے کمپیٹیٹرس کے لیے ایک ہائر ہرڈل ایک طرح سے کریٹ کریں جس کو اچیو کرنے کے لیے ان کو زیادہ ایک طرح سے محنت کرنی پڑے زیادہ ایفرٹس کرنے پڑے اور at the end of the day جب ہم کمپیٹیٹو ایڈوانٹیج کی بات کرتے ہیں تو یہ چیز ہمیشہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے کہ آپ کس حد تک اپنے کمپیٹیٹرس کے لیے ڈیفیکلٹیز پرووائڈ کر رہے ہیں تاکہ وہ آگے بڑھ کے آپ کے ساتھ کمپیٹ کر سکیں جب ہم نے یہ ساری ٹیکنیکس دیکھیں تو اس کے بعد آئیے اب ہم یہ دیکھیں کہ جو کور مومنٹ آف ٹروتھس کیا ہیں کیونکہ یہ بھی ضروری ہے کہ جب آپ نے ان کو پرائرٹائز کر لیا جو کور مومنٹ آف ٹروتھس ہیں اس کو بھی ایک طرح سے انالائز کریں اس کو بھی ایک طرح سے انڈرسٹینڈ کریں تو یہ چیز جب سامنے آتی ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو انٹریکشن کی فریکوینسی کیا ہے اور اس کی ٹائپ کیا ہے یہاں جب ہم اس سلائڈ کو دیکھتے ہیں تو یہ چیز ہمارے سامنے آتی ہے کہ یہاں کانسیپٹ ہے frequency of the interaction I it is low اور I it is high and at the same time اس کے اندر جو چیز ہے کہ کسٹمر کی جو ایک طرح سے انٹریکشن ہے اس کی ٹائپ کیا ہے کیا آپ ریلیشن شپ مینٹین کر رہے ہیں یا ریلیشن شپ ڈیولپ کر رہے ہیں اور آپ جب اس سلائڈ پہ نظر ڈالتے ہیں تو آپ کو اس میں چار کوارڈنٹس نظر آتے ہیں چار کوارڈرنٹس میں ظاہر ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر ہم نے ایک طرح سے جو نیچے ہے جو جو ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ جو ایکسز ہے اس کے اندر جو ہے فریکوینسی آف انٹریکشن ہے ہائی یا لو اور اس کا جو دوسرا جو ایک طرح سے ایکسس ہے اس کے اندر جو ہے ٹائپس آف انٹریکشن ہے جب اس پہ ہم نظر ڈالتے ہیں تو جو چیز سامنے آتی ہے کہ آپ نے ایک طرح سے سیگمنٹائز کرنا ہے کور مومنٹ آف ٹروتس کو جب اس طرح آپ سیگمنٹائز کریں گے تو اس کے بعد آپ کو یہ آسانی ہو جائے گی کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ بعض ایونٹس ایسے ہوتے ہیں جہاں آپ نے ایک طرح سے ریلیشن شپ کو مینٹین کرنا ہوتا ہے اس کا وہاں پر ایڈوائزری ایک طرح سے جو رول ہے آپ کا یا آپ کا سیل کا رول جو نہیں ہے بلکہ اس میں سروس کا رول ہوتا ہے جب اگر اس ایریا کو آپ افیکٹولی کور کریں گے ایفیشنٹلی کور کریں گے تو آپ ایک بیس ڈیولپ کر سکیں گے آگے چل کر جب آپ اپنے کسٹمرس کو جو کہ اس وجہ سے سیٹسفائڈ ہے اور وہ آپ کی اس سروس سے اور اس کا جو سیٹسفیکشن لیول ہے اور اس کا لائلٹی لیول امپروو ہو چکا ہے تو پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ اسٹیج جو ہے وہ ظاہر ہے ریلیشن شپ ڈیولپمنٹ کا ہے اور ریلیشن شپ ڈیولپمنٹ کے کانسیپٹ میں اگر آپ نے بیس بنائی ہوئی ہے مینٹیننس کی تو آپ کے پاس ایک اپرچونٹی ہوتی ہے کہ اپنی نئے پروڈکٹس نئی آفرنگس نئی سروسز اور آپ کا ایک طرح سے ری پرچیز کا کانسیپٹ ہے آپ اس کو کسٹمر کو آفر کریں اور اس میں آپ ڈیولپ کریں اس میں جو ظاہر ہے ایک کانسیپٹ ہے وہ ہے ریونیو جنریشن کا آپ کا سامنے جو گول ہوتا ہے کہ آپ اس ریلیشن شپ کو ڈیولپ کریں گے اور اپنا share of the wallet improve کریں گے اور ریونیو جنریٹ کریں گے بینک کے لیے تو جب اس ایک طرح سے سیگمنٹیشن پہ ہم نظر ڈالتے ہیں تو جو چیز سامنے آتی ہے کہ آپ نے ریلیشن شپ کو اس ایریا میں آ کر اس جو دو کوڈرنٹ ہیں اوپر کے اس میں آپ نے ریلیشن شپ کو ڈیپن کرنا ہے ڈیپن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ کسٹمر کے ساتھ اتنی ہو چکی ہے وہ آپ کے مختلف پروڈکٹس اکراس دا بورڈ استعمال کر رہا ہے تو اس کی وجہ سے اس کے ڈیفیکشن کے چانسز جو الٹریشن کا جو کانسیپٹ ہے وہاں اگر ہم یہ کہیں المنیٹ نہیں ہوتے تو کم از کم منیمائز ہو جاتے ہیں تو اس سیگمنٹیشن کا فائدہ یہ ہے کہ آپ اس پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ اپنے کسٹمرز کو ایک طرح سے میکرو ویو لیں اور آپ یہ دیکھیں کون سا انٹریکشن کون سا ایونٹ کس وقت افیکٹو ہوتا ہے ہر وقت ہر قسم کے ایونٹس جو ہیں افیکٹو نہیں ہوتے اور ہم نے جیسے آپ کو مثال دی تھی ضرورت اس چیز کی ہے کہ بعض دفعہ ہم اگریسولی سیل موڈ میں آ کر خاص طور پہ جب ہم کنزیومر بینکنگ کے پروڈکٹس کی بات کرتے ہیں چاہے وہ ایسٹ سائڈ کے پروڈکٹس ہوں یا وہ لائبلٹی سائڈ کے پروڈکٹس ہوں تو سیل پچ کے دوران آپ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ اپنے صرف پروڈکٹس کو پش کر رہے ہوتے ہیں آپ ایک طرح سے کسٹمر کو سیلز کے حوالے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ اس کو سروس پرووائڈ نہیں کر رہے ہوتے تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ اس آسپیکٹ کو بیلنس رکھیں اور کسٹمر کو یہ تاثر نہ دیں کہ آپ صرف اپنے فائدے کے لیے یا اپنے انٹرسٹ کے لیے کام کر رہے ہیں تو اس سیگمنٹیشن کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کسٹمر کو ایک پازیٹو میسج دیتے ہیں کسٹمر کو یہ میسج دیتے ہیں کہ ہم نے ایز اے بینکر آپ کی نیڈس کو جہاں تک پاسبل ہوا ہے انڈرسٹینڈ کیا ہے اور ہماری کوشش ہے کہ ہم آن گوئنگ بیسس پہ اس ریلیشن شپ کو اسی اسٹینڈرڈ پہ اسی بینچ مارک پہ مینٹین کریں اور اس کے بعد ظاہر ہے جب آپ ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں ریلیشن شپ کی تو وہ ظاہر ہے آپ کے پاس اپرچونیٹیز آتی ہیں اور کسٹمر کے رسپانس اور اس کی ریسپٹیونیس آپ کے لیے پہلے سے زیادہ ہو سکتی ہے جب ہم نے یہ ساری چیزیں دیکھیں دیکھیں تو اب آئیے اب جو آگے بڑھتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان سارے پروسیس کو امپروو کرنے کے لیے ایک طرح سے کسٹمر ایکسپیرئنس کو امپروو کرنے کے لیے ہم کیا ایک طرح سے اپروچ لے سکتے ہیں ہماری اسٹریٹجیز کیا ہیں اور اس ریسرچ میں جو کہ جس کی کانٹینٹس جس کے ایک طرح سے فائنڈنگس ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اس میں انہوں نے ایک طرح سے یہ دیکھا کہ بینکس جو ہیں وہ دو قسم کی اپروچ جو ہیں اس کو ایک طرح سے اڈاپٹ کرتے ہیں ایک اپروچ جو ہوتی ہے وہ پروسیس امپروومنٹ کے حوالے سے ہے اور دوسری اپروچ جو ہے وہ بیہیورل چینج کے حوالے سے ہے آئیے ہم تھوڑا سا اس کی تفصیل میں جاتے ہیں اس کی ڈیٹیل میں جاتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان پروسیسز ان اپروچ کا مطلب کیا ہے جب ہم پروسیس امپروومنٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ وہ کانسیپٹ ہے کہ آپ نے اپنے پروسیسز کو ایک طرح سے اینڈ ٹو اینڈ امپروو کرنا ہے یہاں کانسیپٹ ہے ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ کا کیونکہ ان کا کانسیپٹ آپ اپنے یقیناً کسی کورس میں پڑھ چکے ہیں اور مختلف انڈسٹریز میں ان کو مختلف طور پر بڑا اگریسولی بڑا افیکٹولی اپلائی کیا جاتا ہے تو یہاں پر بھی پروسیسز کا جو کانسیپٹ ہے کہ بینک کے جو مختلف پروسیسز ہیں آپ اس کو کسٹمر کی سروس کے حوالے سے کسٹمر کی سیٹسفیکشن کے حوالے سے کس حد تک امپروو کر سکتے ہیں اور یہاں ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ ان پروسیسز کو آئیڈینٹیفائی کریں آپ یہ دیکھیں کہ کون سے پروسیسز ہیں جو کسٹمرز کے لیے پرابلم کریٹ کرتے ہیں کہاں سے زیادہ ایک طرح سے کمپلینٹس آتی ہیں تو جب ہم ان چیزوں کو مد رکھتے ہیں تو یہ چیز بھی دیکھی گئی ہے اور اس اسٹڈی کے اندر انہوں نے مختلف بینکوں کو ایک طرح سے دیکھا اینالائز کیا تو وہ یہ تھا کہ انہوں نے وہ پروسیسز جو زیادہ ایک طرح سے کمپلینٹس جنریٹ کر رہے تھے انہوں نے اس پروسیس کو امپروو کیا جب ہم یہاں مختلف پروسیسز کی بات کرتے ہیں تو آپ کے سامنے جو مثال دی جا سکتی ہے وہ اکاؤنٹ اوپننگ کا پروسیس ہے وہ کمپلین ہینڈلنگ کا پروسیس ہے اسی طرح جب کسٹمر جا کے مارگیج کی ایک طرح سے اپلیکیشن دیتا ہے تو اس کی جو ایک طرح سے ٹرن اراؤنڈ ٹائم ہے تو اگر ہم صرف مثال اکاؤنٹ اوپننگ کی لیں تو یہ دیکھا گیا ہے because of now lot of regulatory requirements جس میں ہم اینٹائی منی لانڈرنگ کی بات کرتے ہیں نو یور کسٹمرس کی بات کرتے ہیں تو اس میں جو ٹرن اراؤنڈ ٹائم ہے اس پروسیس کا اکاؤنٹ کھلنے کا اس کے اندر دیکھا گیا ہے کہ کافی ڈیلے ہوتا ہے اور کافی ایک طرح سے گیپ کے بعد کسٹمر کو الٹیمیٹلی اکاؤنٹ اس کا کھلتا ہے اور اس کو چیک بک ایشو ہوتی ہے اور وہ اس پوزیشن میں ہوتا ہے کہ وہ ٹرانزیکشن اسٹارٹ کر سکے تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس پروسیس کو without obviously compromising all these aspects جو ہم نے آپ سے کہے ریگولیٹری ریکوائرمنٹس اس پروسیس کو ٹرن اراؤنڈ ٹائم کے حوالے سے آپ کس طرح امپروو کر سکتے ہیں تو ضرورت اس چیز کی ہے دیکھا گیا ہے کہ پروسیس اونرشپ کا کانسیپٹ یہاں انٹروڈیوس کیا گیا ہے جو پروسیسز ہیں وہ اون کیے جائیں کیونکہ جب ہم نے بات کی کسٹمر اکاؤنٹ کھلنے کی جس میں بہت ٹائم لگ رہا ہے تو اس میں دیکھا گیا کہ اس کے مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں مختلف لوگ اس کو سائن آف کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ ڈیلے ہو رہا ہوتا ہے تو ضرورت اس چیز کی ہے اس کو میکرو ویو لے کے پروسیس کی اونرشپ کو ایک طرح سے جنریٹ eh, کیا جائے eh, جو سٹاف کنسرنڈ ہے جو کنسرنڈ آفیشلز ہیں ان کو انگیج کیا جائے اور وہ اس چیز میں دیکھیں کہ ان کا جو ان پٹ ہے ان کی وجہ سے جو ڈیلے ہو رہا ہے اس کو کس حد تک مینیمائز کیا جا سکتا ہے اور اس کی ظاہر ہے آپ اپلیکیشن دوسرے ایریاز میں بھی لا سکتے ہیں جب ہم یہ دیکھتے ہیں تو اس میں جو بینکس نے جو ایک طرح سے ٹیکنیکس استعمال کی ہیں جو میتھڈالوجیز استعمال کی ہیں وہ ہیں سکھ سگما کے حوالے سے سکھ سگما کا کانسیپٹ آپ جانتے ہیں کہ اس میں آپ منیمائز کرتے ہیں defects over number of transaction جب یہ ساری چیزیں آپ دیکھتے ہیں تو ایک اس میں انہوں نے ایک بینک کی مثال دی وہ اور بینکوں کے مقابلے میں پروسیس امپروومنٹ میں وہ اس نے بہت زیادہ ایک طرح سے ایڈوانسمنٹ اختیار کی اور انہوں نے جو سروس کے حوالے سے I S O nine thousand one کی سرٹیفکیشن ہے وہ اچیو کی یہ ایک طرح سے ایک بہت اہم اور بہت ایک طرح سے امپورٹنٹ اگزامپل ہے ایک بینک کی ایک سروس انسٹیٹیوشن کی انہوں نے ایک اپنے آپ کو ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے اپنے پروسیسز کو ایک طرح سے سرٹیفائی کرایا on the standards of I S O nine thousand one تو اس کا یہ فائدہ ہوا کہ اینڈ ٹو اینڈ پروسیس اس بینک کے ان کے اندر ایفیشنسی آئی اور اوور آل جو ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ جو ان کا آپریٹنگ ماڈل تھا that was gear towards the actually servicing the bank in order to improve their satisfaction level their loyalty تو جب ہم اس اوور آل کانٹیکس میں جب ہم پروسیس کو دیکھتے ہیں تو ضرورت اس چیز کی ہے ہم اگر پاکستان کے کانٹیکس میں دیکھیں تو کیا وہ پروسیسز ہیں جو بینک کے لیے پرابلمس کریٹ کرتے ہیں جب کسٹمر کو زیادہ کمپلینٹس آتی ہیں ان پروسیسز کو آپ ٹی کیو ایم کے حوالے سے یا جو ایک کانسیپٹ ہے اس کا ایک میتھڈالوجی کا سکھ سگما کا آپ کس طرح امپروو کر سکتے ہیں تو جب ہم یہ ساری چیزیں سامنے لاتے ہیں خاص طور پہ اس میں کمپلین ہینڈلنگ کا کانسیپٹ ہے کمپلین ہینڈلنگ کا پروسیس جو ہے in itself very important ہے اس میں ضرورت یہ دیکھی گئی ہے کہ آپ نے اگر اپنے کسٹمر کی کمپلین کو پراپرلی ہینڈل کیا تو کسٹمر کا سیٹسفیکشن لیول فرینکلی اس میں زیادہ امپیکٹ نہیں ہوگا لیکن اگر آپ نے اس کو مس ہینڈل کیا تو چانسز یہ ہیں کہ اس کا سیٹسفیکشن لیول ایک دم سے اس کا گراف نیچے آ جائے گا اور دیر از اے پاسبلٹی کہ وہ ظاہر ہے آپ کے ساتھ ریلیشن شپ ایک طرح سے ختم کر دے تو یہ جو پروسیس ہے کمپلین ہینڈلنگ کا اس کو بھی امپروو کرنے کی ضرورت ہے اور اسی میں اس کانسیپٹ کو لانے کی ضرورت ہے کہ آپ کس کو نہ صرف اس کو ریکارڈ کرتے ہیں اس کو کس طرح رسپونڈ کرتے ہیں اور یہ آخری اسٹیپ جو ہوتا ہے آپ اس کمپلین کو کس طرح ریزالو کرتے ہیں obviously towards the satisfaction of the customer, but at the same time, keeping in view of the interest of the bank ظاہر ہے ایٹ ٹائمس دیکھا گیا ہے پریکٹیکلی بعض دفعہ کسٹمرس کی کمپلینس انفاؤنڈیڈ ہوتی ہیں بیس لیس ہوتی ہیں تو یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ ان کمپلینس کو کس طرح آئیڈینٹیفائی اور سیگمنٹ کرتے ہیں اس کے بعد جب یہ چیز سامنے آتی ہے تو یہ ایک اور جو چیز یہاں بتانے کی ہے کہ پروسیس اپروچ جو ہے یہ نارملی سینٹرلائزڈ جہاں سسٹم ہے بینک کا جہاں ایک طرح سے ٹاپ ڈاؤن جو کانسیپٹ ہے وہاں یہ زیادہ افیکٹو ہوتا ہے تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ جب سینٹرلائزڈ جہاں پر جو بینک جو سینٹرلائز کلچر ہے جہاں ٹاپ ڈاؤن ہے وہاں آپ پروسیس امپروومنٹ کو ایک طرح سے لا کے مومنٹ آف ٹروتھ کے اس کو ایک طرح سے افیکٹو بنا سکتے ہیں اس کے برعکس جو دوسرا آپ کہہ لیں جو ایک طرح سے اپروچ ہے وہ ہے بیہیویئر کے حوالے سے جب ہم بیہیویئر کی بات کرتے ہیں تو اس میں جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو کسٹمر جو فیسنگ اسٹاف ہے خاص طور پہ جب ہم برانچ کی اگر آپ بات کریں تو برانچ کے کاؤنٹر پہ جو اسٹاف ہوتا ہے وہ کس طرح ایک طرح سے ہے تو ان کا بیہیویئر آپ ایک طرح سے اس میں کلچرل چینج کا کانسیپٹ آتا ہے جب ہم بیہیویئر چینج کی بات کرتے ہیں تو اس کا آسپیکٹ پروسیس سے مختلف ہوتا ہے اور یہ نارملی ان بینکس میں اپلائی ہوتا ہے جہاں پر ڈی سینٹرلائز سسٹم ہے ڈی سینٹرلائز سسٹم میں یہی ہوتا ہے کہ آپ کو برانچ کو آپ ریجنس کو اتنی اٹانومی دیتے ہیں کہ وہ اپنے اسٹاف کو کس حد تک کلچر چینج لائیں اور خاص طور پہ جو فرنٹ لائن اسٹاف ہیں جو کسٹمر سے ڈیل کر رہا ہے ان کے بہیورل چینج اس میں جو مثالیں دی گئی بینک کی انہوں نے اپنے فرنٹ لائن سٹاف کو اس طرح ٹرین کیا ان کو انسینٹو دیا ان کا جو برانچ میں خاص طور پہ سٹاف تھا کہ ان کا جو پیسو ایٹیٹیوڈ تھا towards the customer service towards the sale aspect اس کو کس طرح امپروو کیا انہوں نے اپنا جو کمپنسیشن سسٹم ہے اس کو اس طرح کیا کہ جو ایک نیکسٹ کیٹیگری پروموشن میں جانے کے لیے یا ریوارڈ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ آپ کو اپنے ایٹیچیوڈ میں چینج لانا پڑے گا اس کے ساتھ ساتھ ایک بینک نے یہاں تک کہا کہ انہوں نے اپنی برانچ کو ایک طرح سے اسٹیج کے طور پہ استعمال کیا کہ جو اس میں جو کسٹمرز ہیں دے آر لائک آڈینس اور برانچ کا جو سیٹ اپ ہے برانچ کا ذرا پورا انوائرمنٹ ہے وہ ایک طرح سے جو ہے اور آپ ان کو جو سروسز آفر کر رہے ہیں ان کی نیڈس کو میٹ کر رہے ہیں تو جب آپ اس چیز کو سامنے رکھتے ہیں تو یہ چیز سامنے آتی ہے کہ بینک میں خاص طور پہ ابھی تک جو مختلف ڈسٹریبیوشن چینلز ہیں اس میں برانچ کی کتنی اہمیت ہے ہم کوشش کریں گے آپ کے ساتھ چونکہ پاکستان میں آپ دیکھیں کہ جو مختلف ڈلیوری چینلز ہیں ابھی بھی جو ڈومیننٹ جو پرومیننٹ جو ایک طرح سے ڈلیوری چینل ہے وہ برانچ کا ہے تو برانچ کی اہمیت سروس کی کیا ہے یہ کس حد تک امپیکٹ کرتی ہے کسٹمر لائلٹی کو کسٹمر سیٹسفیکشن کو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ دیکھیں گے کہ کسٹمر کی جو سروس ہے برانچ لیول پہ اس کو امپروو کرنے کے لیے ایک آسپیکٹ ہے جو اسٹڈی میں سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کو میجر کس طرح کریں گے اس لیے کہ جب تک آپ اس کو میجر نہیں کریں گے تو اس چیز کو ریوارڈ نہیں کریں گے تو یہ چیز افیکٹو نہیں ہوگی تو میجرمنٹ کے کانسیپٹ کو سامنے رکھتے ہوئے برانچ کی سروس کو اس کے اندر مختلف ایک طرح سے کانسیپٹس ہیں جس کو ان بینکوں نے انٹروڈیوس کیا ان بینکوں نے اپلائی کیا اور یہ دیکھا گیا ہے کہ اس کی وجہ سے جب سروس کو آپ میجر کرتے ہیں آن پراپر میٹرسز تو جو کنسرن اسٹاف ہوتا ہے جو سروس پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے اس کے پاس بھی یہ اپرچونیٹیز ہوتی ہے وہ یہ انڈرسٹینڈ کر سکے کہ اس کا جو رول ہے اس کی جو رسپانسبلٹیز ہیں وہ کس حد تک اس سروس کو امپیکٹ کرتی ہیں تو جب ہم یہ برانچ کے سروس کوالٹی کو سامنے رکھتے ہیں اس کے مختلف جو میجرمنٹس ہیں اس کو سامنے لاتے ہیں تو یہ چیز دیکھی گئی ہے کہ یہ بہت ایک اہم امپیکٹ ہے اور ہم نے جیسے پہلے آپ سے کہا کہ پاکستان میں چونکہ برانچز ڈومیننٹ ہیں as compare to other distribution channels تو پاکستان میں جو بینک کی برانچز ہیں ان کو ایک طرح سے وہاں امپرومنٹ نہ لے کے لیے کسٹمر وزٹس جو کرتا ہے اس وزٹس کو ایک روٹین وزٹس نہ لیا جائے بلکہ اس وزٹس کو سیگمنٹائز کر کے ایک طرح سے مینج کیا جائے کہ کس مقصد کے لیے آ رہا ہے اس کی نیڈس کیا ہیں کیا وہ سروس کے حوالے سے آ رہا ہے اس کو صرف سروس چاہیے یا اس کو سیلز کی ہوئی ہے اور اس کے اندر جو کانسیپٹ میجرمنٹ کا ہے وہ بھی ہم نے مد نظر رکھنا ہے کہ میجرمنٹ کے جو میٹرسز ہیں جو اس کے ایک طرح سے پیرامیٹرز ہیں وہ کس حد تک ڈیفائنڈ ہیں اور اس میں جو ایک کانسیپٹ ہے وہ ہے ریڈار کا ریڈار ایکرینوم ہے کہ آپ جو آپ کے مختلف میجرمنٹ کے سسٹمز ہیں وہ ریپڈ ہونے چاہیے وہ ایک طرح سے ایکوریٹ ہونے چاہیے وہ ایک طرح سے ڈیٹیلڈ ہونے چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو ہیں ریوارڈڈ ہونے چاہیے جو یہ جو ریڈار کا کانسیپٹ یہی ہے اور اس میں جو مختلف جو انوائرمنٹل فیکٹرز افیکٹ ہوتے ہیں ہائیجین فیکٹرز افیکٹ ہوتے ہیں اور کرٹیکل فیکٹرز جو مومنٹ آف ٹروتھ وہ بھی آ جاتے ہیں ان شاء اللہ ہم ان اس آسپیکٹ کو تھوڑا سا آپ کے ساتھ کوشش کریں گے اگلے ایک لیکچر میں ایکسپلین کرنے کی ٹل سچ ٹائم اللہ حافظ